السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر 558 دھیان سے سنو گے تو انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا بہت دھیان سے سنیے یہ ایک نصیحت کی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی اگر صدق دل سے اور اخلاص سے کسی بھی دین کے کام میں لگے تو اس کا انتقال بھی اسی دین کے کام میں ہی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کوئی آدمی اگر گش کا پابند ہے اور گش بہت اہتمام سے اور اخلاص سے کرتا ہے تو اس کا انتقال گش کرتے کرتے آتا ہے ہوتا ہے اور اگر کوئی آدمی نماز کا پابند ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے اس کا انتقال ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس پر میں قصہ سناتا ہوں یہاں مسجد نبی میں ایک یمنی بدھا بڑے میاں آتے تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے حرم شریف میں آوے کچھ سال پہلے کا ایک قصہ ہے کہ حرم شریف میں آوے تو حرم شریف میں آ کر قرآن شریف لیتے قرآن شریف کو اپنی آنکھوں سے لگاتے اپنے سر پر رکھتے اور پھر قرآن لے کر گھومتے حرم شریف میں مسجد نبوی میں کوئی بھی ایک آدمی جو فارغ بیٹھا ہو تو اس کے پاس جا کر وہ بڑے میاں بیٹھ جاتے اور یہ کہتے کہ بھائی میں امی ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس لیے آپ مجھے یہ قرآن سنا دو تمہیں اللہ کا کلام سنوں تو روزانہ کا ان کا یہ معمول تھا باب السلام سے داخل ہوتے اور داخل ہو کر قرآن شریف لیتے جو بھی آدمی فارغ ہوتا اس کے قریب جا کر بیٹھ جاتے قرآن دیتے بھئی اللہ کا کلام ہے میں سننا چاہتا ہوں میں پڑھ نہیں سکتا تو وہ سامنے والا آدمی کوئی آدھا گھنٹہ پڑھ کے سنا دیتا کوئی جو پندرہ منٹ سنا دیتا لیکن ضرور سنا تھا کوئی نہ کوئی آدمی ایک مرتبہ ایک عرب جو ہے قرآن سنا رہا تھا سنا تو سنا تو سجدے کی آیت آ گئی جب سجدے کی آیت آئی تو دونوں نے سجدہ کیا یمنی نے بھی سجدہ کیا اور عرب نے بھی سجدہ کیا تو اس یمنی کا انتقال جو ہے سجدے کی حالت میں ہو گیا یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ اگر کسی کام میں مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی خیر پر کرتا ہے تو بڑے میاں تھا بیچارہ قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا مسجد نبی میں ادھر ادھر جاتا لوگوں سے کہتا بھی اللہ کا کلام مجھے سنا دو اللہ کا کلام سنا دو سدی کی آیت آئی تو ایک نے تو سدا کر کے سر اوپر کر لیا سب بیٹھ گیا اور دوسرا اسی حالت کے اندر سجدے میں ہی اس کا انتقال ہوا اب بتاؤ وضو کی حالت میں انتقال ہوا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا مسجد نبی میں انتقال ہوا یہ کتنی بڑی چیز ہے اس کے لیے اگر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو جو ہے بالکل صاف ستھرا رکھو حدیث شریف میں آتا ہے سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا تھا یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے صحابہ فکر میں تھے کہ ان کو جنتی تین مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کیا بات ہے ان میں تحقیق کی سعد نبی وقاص نے کہا بھائی میری میرے پاس کوئی خیر کا کام نہیں ہے بس اتنا ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں آج سے سارا کے سارا مجموعہ جو بھی سنتا ہے یہ نیت کر لے کہ رات کو سوتے وقت اپنے سینے کو صاف کر کے مسلمان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو کوئی حسد نہ ہو کوئی بغض نہ ہو کوئی کینا نہ ہو کوئی قسم کسی قسم کا ٹوہ میں لگنا نہ ہو کچھ نہیں بس اللہ کا بندہ ہے ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا حسن ہونا چاہیے سعد بن وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ جو جنتی ہونے کا کہا تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بھی میں روزانہ رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتا ہوں یہ مسجد نبی کی اذان ہو رہی ہے اذان سن لیجیے لیجیے

وقومنا بالله الأهل الأهلين اللہ اکبر اللہ اکبر الہ الا اللہ دیکھو میں نے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا یہ آسمان اور زمین دون سارا کے سارا بیچ کا حصہ نور سے بھر گیا لا الہ الا اللہ پڑھا یہ سیدھا عرش تک پہنچ گیا آپ بھی پڑھ لیجئے جو اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول کرے اور سب سے اہم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین